ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا گویا آپ کے چہرے پر سورج پھر رہا ہے اور نہ میں نے کسی کو آپ سے زیادہ تیز رفتار دیکھا گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں زحمت اٹھانی پڑتی تھی اور آپ کوئی دقت محسوس کیے بغیر چلے جاتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اڑتالیس یہ حدیث ضعیف ہے